اور دوستو جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے علم سے ہٹتا ہے اور اپنی راہیں خود طے کرنا شروع کرتا ہے تو اندھیرے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ساری دنیا پر ظلمت چھاتی ہے کیونکہ انسان کی اصل جہالت ہے علم نہیں انسان پیدائشی طور پر اور پیدائش سے لے کر موت تک ہمیشہ جاہل زیادہ ہے پڑا ہوا تھوڑا ہے میرا رب کہتا ہے جس نے مجھے بنایا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے پھر تم لوگوں نے پڑھا کوئی پی ایچ ڈی بنا کوئی ایم ایس سی بنا کوئی سائنسدان بنا کوئی عالم علامہ کہلایا کوئی ڈاکٹر کہلایا یہ جو کچھ تم نے خطاب حاصل کیے ہیں دنیا کی لائن میں یا دین کی لائن میں اس سب کے اوپر ایک آیت آ کر میری میری جہالت کو ظاہر کرتی ہے میرے اللہ نے کہا وما اوتی تم من العلم الا قلیلا میرے بندو جو کچھ تمہیں ملا ہے بہت تھوڑا ملا ہے ملا ہے خود نہیں لیا دیے گئے کسی نے دیا ہے جس نے دیا ہے وہ کہتا بہت تھوڑا ہے تو انسان ہمیشہ ہمیشہ ستر سال رہے یا ستر ہزار سال زندگی گزارے وہ جاہل زیادہ رہے گا اور علم والا تھوڑا رہے گا اس کی جہالت زیادہ اس کا علم تھوڑا بے شمار اسباب ہیں ایک صرف سبب بتاتا ہوں کہ انسان اس کائنات کا ایک جز ہے اور یہ کائنات اس کے لیے ایک کل ہے جز اپنے کل کی طے تک نہیں پہنچ سکتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے رہتا ہے وہ نوے سال بھی وہاں رہے وہ ماں کے حقائق کو نہیں پا سکتا کیونکہ وہ ماں کا ایک جز ہے ماں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے محیط محات یہ عربی کے دو لفظ ہیں محیط محات جس چیز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور جو چیز گھیرے میں آئی ہوئی ہے تو ماں کے پیٹ بچے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے بچہ گھیرے میں آیا ہوا ہے یا آسان لفظوں میں بچہ جز ہے ماں کل ہے جز اپنے کل کو نہیں پا سکتا یہ ایک کائناتی قانون ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہم اس کائنات کا ایک حقیر سا حصہ ہیں حقیر سا خود ہماری زمین اس کائنات میں ناقابل دید چیز ہے تو اس میں میں کہاں نظر آؤں گا اور آپ کہاں نظر آئیں گے یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور اس میں ایک بہت چھوٹا سا انسان ہے وہ ڈاکٹر کے روپ میں آئے سائنسدان کے روپ میں آئے وہ فلاسفی کے روپ میں آئے وہ دانشور کے روپ میں آئے اور وہ کائناتی گتھیوں سلجھانے والا ہو یا دین کے رموز کو جاننے والا ہو ان سب پر ایک ایک ایسا طاقتور محکم قانون ان کو نیچے گراتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر ایک جز کی حیثیت رکھتے ہیں اور جز اپنے کل کو نہیں پا سکتا ناممکن ہے اور یہ کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ ناسا کی رپورٹ ہے میری نہیں اس کو مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے نہ ماننے کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے ایک انسانوں کے مجموعے نے محنت کی ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا ستانوے فیصد تو نظر نہیں آتا اندھیرا ہے تین فیصد نظر آتا ہے جو تین فیصد نظر آیا ہے اس میں ابھی لامحدود جہان ایسا ہے جو نظر نہیں آ سکا اس تین فیصد میں تھوڑا سا نظر آیا ہے وہ جو تھوڑا سا نظر آیا ہے اس میں تیرنے والے دوڑنے والے جو سیارے ستارے ہیں ان کو اگر بیٹھ کر گنا جائے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو صرف گنتی کرنے کے لیے تین سو کھرب سال کی ضرورت گنتی کرنے کے لیے تین سو کھرب سال کی ضرورت ہے اور یہ کیا ہے تین فیصد کا کچھ حصہ سارا نہیں تین فیصد کا کچھ حصہ ستانوے فیصد سے روشنی پاس نہیں ہوتی لہذا وہاں انسان عاجز ہے روشنی ہو تو دیکھ سکے روشنی کوئی نہیں تو یہ قرآن سے آپ کو بتایا کہ انسان جاہل زیادہ ہے پڑا ہوا تھوڑا ہے کائناتی دنیا کے علم سے آپ کو بتایا کہ انسان پڑا ہوا تھوڑا ہے جاہل یہ زیادہ ہے جب یہ اپنی عقل کا پابند ہو جائے گا جب یہ اپنی مرضیوں کا پابند ہو جائے گا تو سارا جہان جہالت کی لپیٹ میں آئے گا اندھیروں کی لپیٹ میں آئے گا اور انسانیت کسی کونے میں بیٹھ کے آنسو بہائے گی اور حیا کی چادر تار تار ہوگی اور اخلاق کہیں دفن ہو جائیں گے اور غیرت کے جنازے اٹھ جائیں گے اور انسان کی شکل میں جانور چلتے ہوئے ہوں گے جو شیروں سے زیادہ دھاڑنے والے اور بھیڑیوں سے زیادہ خونخار اور سانپ سے زیادہ پھنکارنے والے سانپ تو ایک دو چار کو ڈسنے کے بعد اس کا زہر ختم ہو جائے گا لیکن یہ ایک ایک انسان لاکھوں کروڑوں کو ڈسنے کے بعد بھی اس کا زہر ختم نہ ہوگا بھیڑیا ایک بکری کھا کے آرام سے بیٹھ جائے گا یہ لاکھوں انسانوں کو کھانے کے بعد بھی ان کے خون کی پیاس مزید بڑھے گی جب انسان اپنی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے اور بنانے والے سے غافل ہو جاتا ہے اور بنانے والے کی تعلیمات کا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے انکار کر دیتا ہے تو اللہ نے ایک تصویر کھینچی ہے ایک تصویر کھینچی ہے کہ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا او کا غلومات او کا غلومات ایسا ہوگا جیسے اندھیرے کہاں فی بحر لجی ملتان کی زمین پر نہیں اوگے گہرے سمندر میں جہاں پانی کی سیاہی اور اندھیرے کو اور بڑھا دے گی فی بحر لجی جہاں پانی کی سیاہی اس سیاہی کو اور بڑھائے گی پھر وہاں طوفان آ رہا ہے یغشاہ موج پھر طوفانی لہریں نے سیاہ ہو کر میں نے ایک طوفانی سفر کیا ہے سمندر کا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا اس تمہاری مسجد سے کئی گنا بڑا بحری جہاز تھا جو تن کے کی طرح اچھل رہا تھا کبھی یوں اور کبھی یوں اور کبھی یوں اور کبھی یوں اور سفر بھی رات کا تھا اور موجیں آ کر ٹکراتے تھیں اس کے ساتھ تو اس کو ایسے الٹا کے رکھ دیتی تھیں اور ایسا خوف تھا کہ پتہ نہیں ہم انگلینڈ کے ساحل پر پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ آیت اگر اللہ تمہیں نہ ایسا سفر دکھائے ہم تو پھنس گئے قدرتی لیکن یہ آیت مجھے وہاں نظر آ رہی تھی کہ میرے اللہ نے کیا طاقتور مثال دی ہے او کا غلمات جب دنیا کے لوگ اللہ کا علم چھوڑ دیں گے اور اپنی مرضی پہ چلنا شروع کریں گے پھر کیا ہوگا پھر ایسے اندھیرے ہوں گے جو ملتان کی زمین پر نہیں کہ کہیں کہیں تمہیں کوئی بتی نظر آئے گی کوئی موم کوئی موم بتی کا چراغ نظر آ جائے گا کوئی ڈم سی لائٹ نظر آ جائے گی کچھ اندھیرے مدھم پڑ جائیں گے نہیں کالا پانی سیاہ رات پھر اس کالے پانی میں طوفان یا شاہ موج ایک کالی موج اٹھی من فوق ہی موج ایک موج ادھر سے آئی اس نے اندھیروں کو بڑھایا پھر اور کیا ہوا من فوقی صحاب ایک رات اندھیری تھی ایک سمندر کا پانی سیاہ تھا پھر موج موج در نے سیاہی کو بڑھایا پھر اس کے اوپر سیاہ بادل چھا گئے تو اتنی تاریکی چھائی اخرج یدہ لم یقد یراہا اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا تو زندگی کی راہیں کیسے طے کرے گا زندگی کے مسافر ہیں پرپیش راہیں ہیں گھاٹیاں ہیں مصائب بھی ہیں اور یہاں محبت بھی ہے نفرت بھی ہے عروج بھی ہے زوال بھی ہے فقر بھی ہے غنا بھی ہے ظالم کی پھنکار بھی ہے اور مظلوم کی فریاد بھی ہے گھنگرو کی چھنکار بھی ہے اور رونے والیوں کے نوہے اور رات کے درد مند انسانوں کی راتوں کے اٹھ اٹھ کے رونے رونے کی آواز بھی ہے ہر قسم کا ایک نظام چل رہا ہے یہاں ترازو کہ ڈنڈی غلط بھی چلتی ہے صحیح بھی چلتی ہے زبان بھری ہوئی ہے زہر سے زبان بھری ہوئی ہے شہد سے ایک وہ بھی عورت ہے جس کا بال کسی نے نہیں دیکھا ایک وہ بھی عورت ہے جو آدھے کپڑے پہن کر لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ مجھے دیکھو ایک وہ نوجوان ہے جس کی نظر کا پردہ کبھی اٹھتا نہیں ایک وہ نوجوان ہے جس نے نظر کو کبھی جھکانا سیکھا نہیں ایک وہ ہے جس کے کان صرف موسیقی پہ لگتے ہیں ایک وہ ہے جو قرآن سن کے آنکھوں سے پانی بہاتا ہے ایک رات کو اٹھ کر رقص گاہوں کی طرف چلتا ہے ایک رات کو گئی میں جان کے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے ایک عجب سا جہان ہے مسائل کا انبار ہے اندیکھی راہیں ہیں موت کا تعاقب ہے قبر کی خوفناک آگے بالکل ایک کالی تاریخ قبر آ رہی ہے جس سے میں میرے اپنے مجھے اٹھا کر ڈالیں گے پھر مجھے ایسے بھول جائیں گے کہ جیسے میں کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ علم تکن بینی و بین کا خلتن حسن الدین مرتن تبادلی پھر ایسا ہو جائے گا جن جن جن بچوں کو گود میں کھلایا انہیں بھی یاد نہیں رہے گا کوئی باپ تھا اور جن بچوں کو ماں نے دودھ سے چھاتیوں سے دودھ پلایا انہیں بھی یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی یہ ایسا ہی جہان ہے جب ایک عجب قسم کا سلسلہ ہے اندھیرے ہیں اگر یہ لوگ اگر آپ اور میں اور یہ ساری دنیا کے انسان جو اس وقت کر رہے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو میرے اللہ نے کہا بھلا دیا جو اللہ کا رسول نے بتایا بھلا دیا جو جی میں آیا ہو رہا ہے جو دل چاہا کر دیا جو نہیں چاہا چھوڑ دیا میرے کرنے اور نہ کرنے کا معیار میری اپنی عقل ہے میرے اٹھنے اور بیٹھنے کا معیار میری اپنی پسند ہے میرے بڑھنے اور ہٹنے کا پیمانہ میری اپنی چاہتے ہیں نہ اس میں اللہ کہیں شامل ہے نہ کہیں اللہ کا رسول شامل ہے نہ موت کے بعد کی گھاٹیاں شامل ہے صرف یہی ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے نہیں کرنا مجھے یہ چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ سننا ہے مجھے نہیں سننا میرا دل نہیں چاہ رہا میں کیوں نماز پڑھوں چند دن لمز یونیورسٹی میں بیان یہ ہمارا دل نہیں چاہتا ہمارا دل ہم شراب پئیں کیوں منع ہے شراب ہمارا جی چاہتا ہے ہم جا کر ڈانس پارٹی میں شرکت کریں کیوں منع ہے کیوں منع ہے یہ کوئی یہودی کا بچہ نہیں پوچھ رہا یہ مسلمان ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کہہ رہا ہے اور یہ اس اندھیروں کا نتیجہ ہے جو میں نے شروع میں بتائے کہ ہم نے اللہ کے علم کو چھوڑ کر اپنے عقل پہ چلنا شروع کیا اپنی معلومات پہ چلنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ شروع سے چلا آیا ہے پہلے زمانوں میں تھوڑا ہوتا تھا آج وہ چھا چکا ہے پہلے زمانوں میں تھوڑے ہوتے تھے آج وہ پھیل چکے ہیں آج حق کی آواز کمزور ہے ان اللہ باس محمد والحق قل شرید والاسلام اسلام و غریب ان ترید صاحب لو و کل ہو ایک دور تھا جب اسلام کی روشنیاں طلوع ہوئیں تو اس وقت جاننے والا کوئی نہ تھا پھر اللہ نے اس کے سورج کو نصف نہار تک پہنچایا بتوں میں سے کلمے کی آواز آئی اور ایران کے بادشاہوں کے میں جلنے والی آگ ہزار برس سے جلنے والی آگ وہ ٹھنڈی ہوئی اور ساری دنیا کے بت زمین پر گرے ساری دنیا کے تخت اوندے ہوئے اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ ساری دنیا کا رہبر آ گیا ہادی آ گیا ساری دنیا کو روشن کرنے والا آ گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وہ نور آیا ہے جو سارے عالم کو روشن کرے گا وہ پھیلا اور اس نے عالم کو چمکایا اور تو اپنی من من من مانی کرنے والے طبقہ بہت چھوٹا ہوتا چلا گیا چھوٹا ہوتا چلا گیا پھر اسلامی تعلیمات پیچھے ہوئیں اور مغرب کو عروج ملا اور وہ وہ لوگ تھے جو قرآن نہیں جانتے تھے جو جنت اور جہنم کے ماننے والے نہیں تھے اللہ نے سائنس کی طاقت کو سائنسی معلومات کو کھولا اور کائناتی خزانوں کو کھولا اور یہ اٹھارہویں صدی کا شروع ایک عجب دور آیا ان کا بس اب مسلمانوں کی جنت کی ضرورت نہیں ہے ہم دنیا جنت بنا دیں گے اور کوئی اللہ نہیں ہے کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے ہی ہا تئی ہات علیما الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین موت کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا موت تک زندگی ہے جو کرنا ہے کرو موت کے بعد تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ ایک ذہن انہوں نے دیا چونکہ وہ طاقت میں تھے اقتدار میں تھے یہ ذہن عام ہوا اور اس وقت پوری امت مسلمہ اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتی اللہ کا رسول کو نبی مان کر اس کے طریقوں پر نہیں چلتے اس کے طریقوں میں ذلت محسوس کرتے ہیں اور ان کے طریقوں میں عزت ہے جو آج بھی ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں اور پہلے بھی کاٹتے تھے اور آئندہ بھی وہی کام کرتے رہیں گے قرآن کو مانا قرآن کو پڑھا نہیں قرآن کو مانا قرآن کو سمجھا نہیں قرآن کو مانا اور اس کو تاکچوں میں رکھا قرآن کو مانا اور تعویذ کی کتاب بنا دیا ختم کر لو جی ہاں جی ختم شریف سے آ جاؤ جی بس قرآن کا کام ختم شریف رہ گیا تعویذ رہ گیا فالنامہ رہ گیا مردوں پہ پڑھنا رہ گیا قبر پہ پڑھنا رہ گیا اور کسی فنکشن میں تلاوت کے لیے رہ گیا باقی یہ قانون ہے یہ ہدایت ہے تنزیل یہ انسان کا نہیں لکھا ہوا تنزیل ہے وہ آ رہا ہے کدھر سے اوپر سے یہ لکھا ہوا نہیں آیا یہ لکھوا نہیں آیا یہ آپ کے نبی کے سینے پر اتارا گیا آپ کے نبی کے دل پر اتارا گیا اور براہ راست اللہ کی زبان سے نکلا اور قلب اطہر پر آیا اس لیے میرے اللہ نے اس کی تعبیر کی تنزیل تنزیل تنزیل کا ترجمہ ہے جس میں اگر آپ کو کون وہ آئے تو میرا چہرہ چہرے کی حیرت میرے ہاتھوں کا اشارہ آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے وہ آ گئے وہ آ گئے کون کون کون پھر کون آیا کون آیا تنزیل وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تنزیل وہ آ آ آ آ رہا رہا رہا رہا ہے ہے ہے کون کیا کا ایک کلام ہے کس کا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اس کا کلام ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو اٹھایا اور زمین کا فرش بلڈوزر کے بغیر آسمان کی چھت ستونوں کے بغیر اور یم سے السماوات والارض پھر ان کو تھام کے دکھایا کون ہے وہ الرحمن وہ رحمان ہے اللہ کیوں نہیں کہا الرحمن کہ یہ بتانے کے لیے کہ قانون بھیجنے والا بڑا مہربان ہے یہ حکومت پاکستان کا قانون نہیں یہ حکومت ہند سندھ بنگلہ دیش ایران توران انسانوں کا قانون نہیں ہے یہ اس کا قانون ہے جو ہے ہی رحمان جو ہے ہی مہربانی کرنے والا وہ تم پہ کرم کر کے تمہیں قانون دے رہا ہے تمہیں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا الرحمن کدھر ہے کدھر ہے العرش سوا عرشوں پر ہے اتنی دور ہے تو ملتان کو کیسے قابو کرے گا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى آسمان اس کے آسمان کے اندر کے خزانے اس کے زمین اس کی زمین کے خزانے اس کے زمین آسمان کا درمیان اور زمین آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اس کا اتنے بڑی سلطنت کا مالک ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ پورا کیسے اترے گا پورا کیسے اترے گا ان تجہر بالقول سر و اخفا وہ ایسے پورا اترے گا کہ ساری کائنات زبان سے بولے سنتا ہے آہستہ بولے سنتا ہے سرگوشیوں میں بولے سنتا ہے اور زبان بند ہونٹ بند اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو اللہ دل کی دھڑکنوں کی پکار بھی سنتا ہے وہ ایسا انتظام کرنے والا ہے اب جب اتنی صفات آئیں الرحمن کون کہاں العرش استوا عرشوں پر کیسی سلطنت لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرا کیسا حکومت کا انتظام کیمرے نہیں لگانے پڑتے اس کو جاسوس نہیں بھیجنے پڑتے اس کو سی آئی ڈی کا محکمہ نہیں لگانا پڑتا اسے رات کو لائٹیں نہیں جلانی پڑتی اور اسے جنگلوں میں کوئی اسپیشل جا کے اپنے فرشتے نہیں اتارنے پڑتے پہاڑ کی غار میں سمندر کی تہ میں فضا کی وسعتوں میں صحراؤں کے چٹیل میدانوں میں کہیں اس کو کوئی خاص انتظام نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ ان تجہر بالقول ہو و سر اخفا وہ ہر وقت وہ ہوا محکم تمہارے ساتھ اینما کنتم جدر جاؤ ما یکون من ثلاثت الا ہوا رابعهم تین نوجوان کٹھے ہوئے کنڈی لگائی پردے گرائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرے اللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں چوتھا میں ہوں تم تین کا چوتھا میں ہوں ولا خمسة اللہ ہوا ساد پانچ آدمی اندر گئے دروازے بند پردے گرائے کنڈیاں لگائیں کا موج کرو کوئی نہیں دیکھ رہا میرے اللہ نے کہا اللہ ہوا ساد چھٹا میں ہوں ولا ادنا من ذالکا چھ کے پانچ ہو پانچ کے چار ہو تین کے دو ہو دو کا ایک ہو جاؤ ایک سے تو پیچھے زیرو چلا جاتا ہے ایک ہو تو دوسرا اللہ تیرے ساتھ ہے رات کا اندھیرا دن کا اجالا اس کے لیے برابر ہے دروازوں کا بند ہونا آہنی دیواروں کا کھڑا ہونا اور لوہے کی چھتوں کا پڑ جانا اور چٹیل میدان اس کے لیے برابر ہے ایک پر نظر رکھنا اور چھ ارب پہ نظر رکھنا اس کے لیے برابر ہے سمندر کی طے میں دیکھنا اور عرش کی تحریر پڑھنا اس کے لیے برابر ہے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی صداؤں کو سننا اور اتنے زور سے سپیک پر سپیکر کی آواز پر گونج کے بولنا یہ اس کے لیے برابر ہے جنگل ہوں دریا ہوں سہرا ہوں وہ اکیلا کافی ہے وہ اکیلا کافی ہے کون ہے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے کون ہے کا اللہ اب آئے آئی اللہ اس کا نام ہے اللہ اللہ کوئی اور بھی اس جیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کی صفات میں شریک ہو کوئی اس کی صفات میں پارٹنرشپ ہو گئی ہو کا نہیں لہ الاسماء الحسن نہ ذات میں شریک نہ صفات میں شریک اس کی ہستی بے عیب لا زوال لم یزل کھانے سے پاک سونے سے پاک اونگ سے پاک تھکن سے پاک غفلت سے پاک زوف سے پاک جہالت سے پاک ظلم سے پاک زمان و مکان سے پاک ابتدا سے پاک انتہا سے پاک ہر شے سے پہلے ہر شے کے بعد ہر شے سے اوپر ہر شے سے چھپا ہوا ہر چیز کا بنانے والا ہر چیز کا مٹانے والا کس اٹھانے والا وہ مٹانے والا وہ دینے والا وہ لینے والا وہ زندگی کا مالک موت کا مالک عزت کا مالک ذلت کا مالک محبتوں کا مالک آگ کی تپش بنائی پانی کی روانی بنائی سمندر کو کڑوا کر دیا دریاؤں کو میٹھا کر دیا صدف میں موتی بنا دیا نافے میں مشک بنا دیا پتے میں غذا کو بھر دیا اس میں سے آم نکالا کیلا نکالا اس میں سے کسیلا نکالا میٹھا نکالا کڑوا نکالا اور بادلوں میں پانی بھر دیا قطرہ قطرہ زمین پر برسایا انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم یہ اٹھتے ہوئے بادل یہ برستے ہوئی بارش یہ چلتے ہوئی ہوائیں یہ گرم تپا دینے والی لو اور گرمی اور ٹھنڈی ہوائیں سرد کر دینے والی ہڈیوں کو یخ کر دینے والی اور پہاڑوں پہ جمی ہوئی زبردست زبردست برف کے تودے اور پگھلنے والا پانی آبشاروں سے گرنے والا ندیوں کی شکل میں بل کھانے والا اور چشموں سے نکلنے والا اور تھنوں سے نکلنے والا دودھ اور درختوں سے نکلنے والا پھل اور پھیلے ہوئے سہارا اور موجیں مارتے ہوئے سمندر اور خون خار جانور بڑے بڑے دانتوں والے اور پھنکارنے والے سانپ اونچی اڑان اڑنے والا اوقاب اور نیچی پرواز کرنے والا کوا یہ ساری کائنات گواہ ہے گواہ ہے گواہ ہے کہ ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کا نام اللہ ہے اور وہ اس کو مٹائے گا وہ اسے مارے گا پھر مار کے مٹی نہیں کرے گا پھر مار کے اٹھائے گا پھر سامنے کھڑا کرے گا پھر ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا میرے بھائیوں میرے اللہ کی دعوت ہے کہ اے پوری دنیا کے انسانوں اے نوجوانوں اپنی عقل پہ نہ چلو اللہ کے تابع ہو جاؤ اپنی خواہش پہ نہ چلو اللہ کے تابع ہو جاؤ اپنی مرضی پہ نہ چلو اللہ کے تابع ہو جاؤ پہلے جاؤ جاؤ میں سارا یورپ امریکہ آسٹریلیا پھرنے کے بعد آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اپنی مرضی پہ چلنے والوں کو دکھ کے سوا کچھ نہیں ملا میں نے لاکھوں کلومیٹر سفر کیا میں نے کوئی چہرہ خوش نہیں دیکھا میں نے کسی چہرے پر رونق نہیں دیکھی میں نے اداس چہرے ویران چہرے تھکے ہوئے چہرے پریشان چہرے میلبرن کے ایئرپورٹ سے باہر نکلا اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے در و دیوار بھی اداس ہیں اور درخت بھی اداس ہیں اور گلیاں بھی اداس ہیں کیوں ہوں کہ یہاں ہر چپا نا فرمانی سے بھرا ہوا ہے اور ہر قدم پر میرے اللہ کے احکام کو توڑا گیا ہے اور ہر قدم پر اللہ کا انکار کرنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے عزیزو زندگی ویسے چند صبح ہیں چند شامیں ہیں اس میں جوانی ایک ہوا کا جھونکا ہے جو آ کے گزر جائے گا اسے سنبھالو اسے سنبھالو اسے اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا سیکھو یہ سیکھو یہ سیکھو اس وقت پوری امت اور خاص طور پر ہمارا ملک ہم بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں اس وقت ہم اس سطح پر ہیں جیسے ہارا ہوا جواری اپنی آخری پونجی دو پہ لگاتا ہے اور اسے پتا ہے اگر میں یہ ہار گیا تو پھر میں سڑک پر ہوں میرا گھر بھی گیا میری گاڑی بھی گئی میرا سب کچھ گیا یہ آخری داؤ ہے آخری پونجی ہے آخری پونجی ہے اور میرے اللہ کی کائنات ایک محکم قانون کے ساتھ ہے جیسے کائنات میں ایک قانون ہے ایسے انسانوں کے لیے ایک قانون ہے عزت کے لیے ذلت کے لیے عروج کے لیے زوال کے لیے اس کائنات کو اللہ نے ایک قانون سے باندھا ہوا ہے ان ربکم اللہ اللہ خلق فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تمہارا رب اللہ ہے آسمان اٹھایا زمین کو بچھایا چاند تاروں کو قبضے میں کیا دن رات کا نظام چلایا دن آگے چلا رات پیچھے چلی والارض بعد ذلك دحاها زمین کو بچھایا اخرج منہا ما آہا پانی نکالا و مرا آہا چارہ نکالا والجبال ارساہا پہاڑوں کو گاڑا ہاتھوں سے آسمان بنایا پھر اسے ایسا پھیلایا کہ نہ تم اس کی ابتدا دیکھ سکو نہ اس کی انتہا دیکھ سکو اور پھر زمین کے اندر قدر فیہا اقواتہا فی اربعت ایام زمین کو خزانوں سے بھرا پھر یرسل ریاح پھر ہواؤں کو چلایا پھر یوسیب بہی میں اشا پھر بارشوں کو بارشوں کو آسمانوں سے اتارا یہ ایک اللہ کا نظام ہے یہ کائنات ایک محکم قانون کے تحت چلتی ہے ایک رائی کے ایک ایک سیکنڈ کے برابر نہیں ایک سیکنڈ کے دس کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کائنات کے نظام میں خلل اگر آ جائے تو یہ کائنات آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے اور ایک سینٹی میٹر کے دس کروڑویں حصے کے برابر اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے میرے بھائیوں جیسے اس کائنات کو اللہ نے ایک محکم قانون دیا یہ اس کے خلاف نہیں چلتی تو سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے انسانوں کے لیے ایک محکم قانون ہے میرے اللہ کا میرے اللہ کا میرے اللہ کا جب اس کے مطابق ہوگا تو زندگی ایک اور جنم لے گی جب اس کے خلاف ہوگا تو پل پل انسان جیے گا اور پل پل مرے گا اور رگ رگ اس کی دکھی ہوگی نس نس اس کی فریادی ہوگی کوئی جام کوئی ساغر کوئی مینا کوئی رقص کوئی گھنگرو کوئی شکل کوئی عورت کوئی وادی کوئی دامن کوئی کوسار کوئی منصب کوئی مرتبہ اللہ کی قسم اس کے اندر کی دنیا کو ٹھنڈ نہیں پہنچا سکتا یہ اندر دل ہے اور دل پر میرے اللہ کا قبضہ ہے تالا لگا ہوا ہے یہاں عورت نہیں جا سکتی حکومت نہیں جا سکتی جھنڈے والی گاڑی اندر نہیں جا سکتی شراب کی لذت دل میں نہیں اتر سکتی موسیقی کی لذت نہیں اتر سکتی ساری دنیا کا حسن و جمال اور ساری دنیا کی لذتیں میرے رب کی قسم دل پر آ کر رک جاتی اندر نہیں جاتی اندر نہیں جاتی لہذا لہذا لہذا جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ اتنا دکھی بے قرار اور پریشان ہوگا جنید جمشید نے انیس سو ستانوے میں مجھ سے کہا تھا جب پہلی ملاقات ہوئی کہ میرا ایک سوال ہے کیا کہ جس گلیمر کو نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر میرے قبضے میں ہے میری مٹھی میں ہے میرے ہاتھ میں ہے زندگی کا حسن میرے اوپر قربان ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے میرے اندر سیاحیاں ہیں اور میرا سینہ تنگ ہے اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری ہے پھر ایسا کیوں ہے کہ میرے اندر اندھیرا کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ دل کی دنیا میں اللہ کے سوا کسی کا گزر نہیں ہے اور جب تک پیٹ میں روٹی نہ جائے تو تمہیں چین کیسے آئے جب پیاسے کو پانی نہ ملے تو چین کیسے آئے جب دل کو اللہ نہیں ملتا تو یہ بے قرار ہوتا ہے یہ چین نہیں پا سکتا یہ سکھ نہیں دیکھ سکتا دل اللہ کے لیے ہے دل اللہ کے لیے ہے دل اللہ کے لیے ہے یہ اللہ کو دو گے تو تمہارا نظام زندگی درست چلے گا اللہ کو نہیں دو گے تو میرے عزیزوں دنیا بھی تاریخ اور آخرت بھی تاریخ ہے اس وقت میرے عزیزوں بہت خوفناک جگہ پر ہماری کشتی بھمر میں آئی ہوئی ہے جہاں قوم کے سفینے ڈوبے اور قوموں کی قومیں ختم ہو گئیں الم ترقئی ففال رب کا بے ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا میرے بندو سنو غور سے سنو میں نے بے شمار قوموں کو تہ خاک پہنچایا بے شمار بستیوں کی خاک اڑا دی انہیں زیر و زبر کر دیا ان پر عذاب کے کوڑے برسائے خدائی کے دعوے کرنے والوں کو سمندروں نے نگلا اور میری خدائی کے منکر انسانوں کو ہواؤں نے اڑایا اور فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑا فجال جال نے آ لیا لوت علیہ السلام کی قوم کو پورا اٹھایا اور زمین پر مارا نیچے کا اوپر کر دیا اوپر کا نیچے کر دیا سب سے بڑا عذاب بے حیا قوم پر آیا ہے سب سے بڑا عذاب بے حیا قوم پر آیا ہے دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون تھا فرعون جس نے کہا میں ہی خدا ہوں انسانی تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس نے کہا ہو میں ہی خدا ہوں سوائے فرعون کے انا ربکم کمل سجدے بڑے با لوگوں نے کروائے ہزاروں بادشاہ گزرے جنہوں نے سجدے کروائے لیکن لیکن میں ہی خدا ہوں یہ دعویٰ صرف فرعون نے کیا تھا اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا ایک عذاب سے ختم کر دیا لیکن لوت علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پانچ عذاب زمین میں زلزلہ پتھروں کی بارش چیرے مسخ فرشتے کی چیخ اور اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے پھینک کر مارا اور اوپر میں اس علاقے میں سارا پھرا ہوں ایسا زمین کا ٹکڑا زمین پہ زور سے گرا کہ تین سو میل تک زمین دھنس گئی دھنس گئی چلتے چلتے ایک دم ایک نشے بھی علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور ایسے کوئی چالیس میل کی پٹی ہے پچاس میل کی جو ایسے زمین میں دھنسی ہوئی ہے تو وہ اس میں ہم نے سفر کیا تو ان کا یہ لوت علیہ السلام کی قوم کا علاقہ ہے جب اللہ نے پوری ان کی بستی کو اٹھا کر زمین پر پھینکا وزنی چیز زمین پر گرے تو دائیں بائیں زمین بیٹھ جاتی ہے پوری بس شہر کو اٹھا کے زمین پر مارا تو تین سو میل تک اور پچاس میل چوڑائی اور تین سو میل لمبائی میں زمین ساری نیچے دھنس گئی اور آج بھی وہاں ڈیڈ سی بحر مردار اعلان کر رہا ہے کہ اس کی تہ میں بے حیا قوم دفن ہے جنہوں نے اللہ کو للکارا تھا اور اللہ کے نبی کو کہا تھا نکالنے گئے ہم تو اخرجو آل من قریتکم انہم اناس یتطہرون کہنے کہ یہ لوت کو نکالو اس کی بیٹیوں کو نکالو یہ لوگ حیا والے ہیں ہمارا حیا والوں سے گزارا نہیں ہے انہیں نکالو اور اللہ نے ان کو نکالنا ہی تھا وہ نکلے اور پیچھے میرے اللہ کی پکڑائی میرے عزیزو اس وقت پوری دنیا بے حیائی کی لپیٹ میں ہے سارے مغرب میں عورت نے کپڑے اتار دیے مرد نے کپڑے اتار دیے وہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار پکڑانا چاہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو نچانا چاہتا ہے کہ جو بے حیائی کا عذاب وہ چکھ رہے ہیں ان کو بھی چکھاؤ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے وہ ہمارے خیر خان نہیں ہیں اور جو نسل گانے پہ لگ جائے موسیقی پہ لگ جائے اور جہاں لڑکی لڑکے کا اختلاط عام ہو جائے اور اس کو بے حیائی نہ سمجھا جائے یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ الارم ہے الارم کہ یا پیچھے ہٹو یا زمین تمہیں نگلنے کے لیے کسی وقت بھی منہ کھول سکتی ہے یا پیچھے ہٹو یا ہوائیں کسی وقت تمہارے لیے پاگل ہو سکتی ہیں یا پیچھے ہٹو ورنہ بادلوں سے پانی کے بجائے آگ برس سکتی ہے یا پیچھے ہٹ جاؤ یا آتے شام پہاڑوں کے لاوے نکل نکل کر تمہیں تہ خاک پہنچا سکتے ہیں تمہاری راک اڑا سکتے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ کائنات میرے اللہ کی ہے یا نگر یا حکومت میرے اللہ کی ہے نہ یہاں امریکہ حکمران ہے نہ یہاں یورپ حکمران ہے نہ یہاں پیپل پارٹی حکمران ہے اور نہ یہاں سعودی حکمران ہے یہاں اللہ ہے یہاں اللہ ہے یہاں اللہ ہے وہ ولدی فسما اللہ و فل ارد اللہ لاہ ما فس سماوات و ما فل ارد لہو ما فس سماوات و ما فل ارد وما بے نہما وما تاہرا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل القريم الرقيب المجيب الواصي المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الأفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الدار النافع النور اناف البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وسما الحسن الحسنى فادعوه بها یہ میرے اللہ کی ذات اور میرے اللہ کی صفات لا محدود ذات لا محدود صفات میرے بھائیوں یہ اس کی دی ہوئی زندگی ہے اس کی امانت ہے وہ واپس لے گا میرے اللہ کا محکم قانون ہے جب دنیا کے انسان نافرمان ہوتے ہیں اور اللہ کو للکارتے ہیں اور ناچ گانا عام ہوتا ہے اور ماؤں کا احترام اٹھ جاتا ہے اور باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں اور دوست کو قریب کیا جاتا ہے اور ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور بازاری عورتوں کے پیچھے پھرا جاتا ہے اور جب شراب عام ہوتی ہے اور جب خیانت عام ہوتی ہے جب گانا بجانا عام ہو جاتا ہے تو میرے اللہ کا ایک نظام حرکت میں آتا ہے عزت تو خد الف ادو والا میں نے پہلے آپ کو اپنی زبان میں بتایا اب حدیث پاک سن لو ترمزی شریف حضرت علی کی روایت اللہ کے محبوب سے نقل عزت تو خد الف ادو والا امانت و مغنما والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرض لهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزل وخصفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع کب کہا تھا میرے نبی نے اور کب جا کے ایسے زندہ ہوا جیسے میرا نبی دیکھ کے بتا رہا کہ جب جب جب کیا ہوگا جب حکومت کے لوگ قومی خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے اب تم میرے ساتھ ساتھ رہنا دیکھنا کوئی چیز آج کے دور میں ہے یا نہیں ہے عزت تو خد الفی اردو والا جب حکومت کے کارندے قومی خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے یہ بات ہو رہی ہے ول امانت و جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ خود ہی کھا جائے گا اور امانت رکھنے والا در و دیوار سے لگ کے روتا پھر رہا ہوگا وہ زکوٰۃ و مغرمہ مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے وہ تو علم غیر الدین علماء کے قدم بادشاہوں کی چوکٹ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے بادشاہوں کے طواف کرنا شروع کر دیں گے وہ عطا زوجت ہو اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے وہ آکا ام ہو اور ماؤں کے نا فرمان ہو جائیں گے وہ ادنا صدیقہ ہو دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے وہ اقسا ابا ہو اور باپ کو دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائیں گے وہ سادل قبیلہ تفاصق ہم قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا وہ کیا نا رئیس القوم ارض الحم اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی نہ اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی وہ اکر مر مخافت اشر رہی ایک دوسرے کی عزت احترام بڑا اکرام اور اندر میں بغض بھرا ہوگا اور نفرت بھری ہوگی اور اوپر سے بڑا ہیلو ہیلو ہو رہا ہوگا اور اندر میں بغض اور نفرت اور وہ زہارت القینات ولم گانے والیاں معزز ہو جائیں گی گانے والے محترم سٹار بن جائیں گے وہ قوم کیسے فلا پائے جہاں گانا بجانا تہذیب بن جائے وہ قوم تمہیں ایٹم بم بنانے سے کچھ نہیں ملا کیوں نہیں ملا کہ تم اللہ کے میں میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب اللہ کے باقی بن گئے جو پاک زندگی میرا نبی لایا اسے اونٹوں کے زمانے سے تعبیر کر کے پیچھے پھینک دیا اور جو سیاہیاں اور ظلمتیں مغرب لے کر آیا اسے ترنا والا سمجھ کے نگلنا شروع کر دیا اندھوں کے پیچھے چلنے والا کھڈے میں نہیں گرے گا تو کیا ہوگا کیا ہوا میرے نبی نے کیا کہا گانے والیاں گانے والے معزز محترم گانے والوں کے گروپ بن گئے ناچنے والے بھی مسلمان ناچنے والیاں بھی مسلمان گانے والے بھی مسلمان سننے والے بھی مسلمان ہائے ہائے جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ان میں آخری چیز جو زوال کی پیدا ہوتی ہے وہ گانا بجانا ہے چلو تو مل ایک گانے والا مجھ سے کہنے لگا گانے والا کہاں لکھا ہے موسیقی حرام ہے میں نے کہا میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں نہ تو شریعت پوچھ نہ قرآن پوچھ نہ حدیث پوچھ تو اپنے دل سے پوچھ یہ کام ٹھیک ہے کہنے لگا میرا دل کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو میرے کو فتویٰ کیوں لے رہے ہیں کا دل کہتا ہے حرام ہے صحیح نہیں ہے غلط کام کے لیے تم سورج کی کیرہ دلیلیں لاؤ تو تمہارا دل کہے گا غلط ہے اپنے من کو منانے کے لیے دو جمع دو چار کی طرح دلیل لے کر آؤ تو ایک اندر بھی تو قاضی بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا چار تھا تو میں نے کر پر گل غلط ہے ایک اندر کا قاضی ہے چلو اللہ کا قرآن چھوڑو اپنے شاعر کی سن لو میں تمہیں بصیرت سے بتا رہا ہوں عربی میرا ذوق ہے فارسی تھوڑی بہت پڑی ہے اردو اپنی زبان ہے میں نے عربی میں اردو میں فارسی میں اقبال جیسا شاعر نہیں دیکھا انیس سو چھیانوے میں ہم گئے انڈونیشیا تو وہاں کا ایک لیڈر تھا حبیبی اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا ہم نے جو انڈونیشیا میں تحریک آزادی چلائی وہ تمہارے اقبال کی پوئٹری کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے تحریک آزادی کو چلایا میں کہا ہمارے تو بچوں کو پتہ بھی نہیں کہ اقبال ہے کون ہے اقبال کہتا ہے آتش کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاوس و ربا باخر ایک ایک شعر میں دس ہزار سال کی انسانی تاریخ کو وہ شخص بیان کر کے چلا گیا کہ میں تمہیں قوموں کی عزت و ذلت کا پیمانہ بتاؤں قوموں کے عروج ازوال کی داستان کا خلاصہ بتاؤں جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتے ہیں اور نیزوں کی سنسناہٹ ہوتی ہے اور جب وہ قومیں ڈوبتی ہیں تو ان کے تان سین ان کے بڑے گلوکار اور فنکار بنتے ہیں اور تاؤس و رباب میں رقص و موسیقی میں ڈوب جاتے ہیں یہ کسی بھی قوم کی ہلاکت کی آخری نشانی ہے کہ یہ ہچکیاں لینے والا مریض ہے اسے اللہ زندہ کرے تو زندہ کرے میڈیکلی یہ مر چکا ہے اس کے واپس آنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو میرے نبی نے کہا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا محفل موسیقی ہیں نام کیا ہے بہاؤ الدین زکریہ یونیورسٹی وہ کوئی نام کی تو لاج رکھو کتنا بڑا نام کتنا بڑا نام لاکھوں انسان جس شخص کے ہاتھوں مسلمان ہوئے لاکھوں انسانوں کی وہ جو شخص ہدایت کا ذریعہ بنا لاکھوں انسانوں کے دل روشن ہونے کا جو شخص ذریعہ بنا اور آج بھی وہ مرجع خلائق ہے کتنے بادشاہ آئے کسی کی قبر تو دکھاؤ کتنے نامور شاہ سوار آئے کسی کی تو کوئی قبر دکھاؤ وہ آج بھی مرنے کے بعد بھی وہاں میلہ لگا ہوا ہے نام کیا ہے بہاؤ دین زکری یو نام بدل دو بے وقوفو یا اپنی زندگی بدلو یا نام بدلو یا زندگی بدلو اتنا عظیم نام رکھا اور وہاں محفل موسیقی بھی ہو اب میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے گیارہ سال کی عمر سے ہاسٹل دیکھا نہ باپ سر پہ نہ ماں سر پہ پیسہ جیب میں بھرا ہوا نہ سر پہ ابا نہ اما اتنی چھوٹی عمر میں قدم بہک گئے جس عمر میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ برائی چیز کیا ہے میں یہ راہیں دیکھ کر آیا ہوا ہوں اندیکھی راہوں کا مسافر نہیں ہوں ان راہداریوں میں میرے قدموں کی چاپ اب بھی ہے مجھے ان تاریخیوں کا پتہ ہے دل کیسے ویران ہوتے ہیں یہ جنگل گزر کے اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا ان صحراؤں سے گزر کر میرے اللہ نے مجھے ایمان کی وادیوں تک پہنچایا ہے وزارت القینات والمعازف گانے عام موسیقی عام محفل موسیقی ہائے ہائے ہائے اور کیا ہوگا ورتفت الاسوات فی المساجد مسجدوں میں لڑائیاں مسجدوں میں لڑائیاں ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑ دی ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو لان تان ممبر رسول سے گالیاں وظہرت الاسوات فی المساجد جو مسجد محبت کی جگہ تھی جو مسجد جوڑ کی جگہ تھی اس کے ممبر سے شعلے برسنے لگے یہ تو ممبر رسول تھا یہ شعلے کیسے ہیں یہ تو چمن تھا تو یہ آگ کیسی ہے یہاں تو پھول تھا یہ سانپ کہاں سے آ گئے مسجد سے نکلنے والا نفرت لے کے باہر نکلے یہ میرے نبی نے چودہ صدی پہلے کہہ دیا تھا مسجدوں میں لڑائیاں نفرت کے اڈے بولو حریر مرد مالدار لوگ ریشمی لباس پہ آ جائیں گے سونے کی انگوٹھیوں پہ آ جائیں گے ایک شخص سے ملاقات ہوئی انگلینڈ میں پاکستانی انگلینڈ میں سونے کی دو انگوٹھیاں اور اس میں بڑے بڑے کچھ لگا ہوا پتہ نہیں کیا تھا کب بتا رہا ہوں انیس سو بیاسی میں اس نے بڑے فخر سے کہا یہ دو انگوٹھیوں کی قیمت پندرہ لاکھ روپے ہے انیس سو بیاسی میں پندرہ لاکھ ہے تو آج کیا ہوگی کہ ان دو انگوٹھیوں کی قیمت پندرہ لاکھ ہے اس میرے بھائی کو یہ نہیں پتا کہ میں کتنے بڑی نافرمانی پہ فخر کر رہا ہوں وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی جب یہ کام میری امت کرے گی تو پھر زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ اللہ کو اپنا بناؤ اللہ کو اپنا بناؤ من مانی پہ چلنا چھوڑو وہ جو آسمان سے اترا ہوا کلام ہے میرے رب کا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا اس سے اپنی روشنی کا مینار بناؤ اور سارے قرآن کا خلاصہ حضرت علی کا ایک فرمان ایک فرمان من اراد عزن بلا عشیرہ جو یہ چاہے مجھے عزت ملے خاندانی کوئی نہیں وہ غنن بلا مال جو یہ چاہے میں مالدار بنوں اور پیسہ کوئی نہیں وہ بلا سلطان جو یہ چاہے مجھے حیبت ہو میری حیبت ہو اور طاقت کوئی نہیں حکومت کوئی نہیں وہ بلا اخوان جو یہ چاہے کہ میرے علاقے میں وقار ہو اور سپورٹر کوئی نہیں نہ پیپل پارٹی نہ مسلم لیگ نہ کوئی میرا کوئی سپورٹر کوئی نہیں میرا کوئی ووٹر کوئی نہیں لیکن مجھے اپنے علاقے میں وجہ چاہیے من اراد عزن بلا عشیرہ غنن بلا مال حیبتن بلا سلطان وجاہتن بلا اخوان جو عزت چاہے جو غنا چاہے جو حیبت چاہے جو وجاہت چاہے کوئی ہے جو نہ چاہے کوئی ہے جو نہ چاہے یہ تو انسانی طبعی طلب ہے فطری طلب ہے یہ تو جانور کی طلب ہے عزت دو ہمارے میں نے اپنے گھر کے دو واقع ہمارا گھوڑا تھا سفید رنگ کا اس کو اگر دو چار چھانٹے لگا دو تو وہ چلنے سے انکار کر دیتا تھا تو پھر ہمارا کوشوان سر کی پگڑی اتار کر اس کے پاؤں میں رکھتا تھا وہ چل پڑتا تھا آنکھوں سے آپ کو دیکھا بتا رہا ہوں آنکھوں سے ہونتا ٹور پاؤ پگڑی اس کے پاؤں میں رکھتا وہ چل پڑتا تھا ایک ہمارے بیل نے کھانا چھوڑ دیا چارہ کھانا چھوڑ دیا میرے والد صاحب کو نوکر نے بتایا کہ بیل چارہ نہیں کھا رہا تو انہیں تو لمبے سے ڈاکٹر بلایا انہیں کو ٹیکا ٹوکا لگا دیا وہ چلا گیا اس پھر بھی نہیں کھایا تو ایک دیسی حکیم تھا جانوروں کا ہماری برادری کا تھا وہاں سے سات آٹھ میل دور تو میرے والد صاحب کا اس کو بلاؤ تو ایک آدمی گیا اس کو اس راستے تھے نہیں تو اس کو گھوڑے پہ اٹھا کر لایا تو اس نے دیکھا بیل کو کہنے لگا انہیں کو ٹیکا ٹوکا لگا دیا وہ چلا گیا اس پھر بھی نہیں کھایا تو ایک دیسی حکیم تھا جانوروں کا ہماری برادری کا تھا وہاں سے سات آٹھ میل دور تو میرے والد صاحب کا اس کو بلاؤ تو ایک آدمی گیا اس کو اس راستے تھے نہیں تو اس کو گھوڑے پہ اٹھا کر لایا تو اس نے دیکھا بیل کو کہنے لگا انہوں پٹھے کون لے تو ایک ہمارا ملازم تھا اللہ دتا اس کا نام تھا تو اس کو دتو کہتے کہ دتو کسا ہی ہے اس نے اس کو بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتارا اور اس کے سر میں چھ سات مارے کہا جی میاں صاحب ہن پٹھے پاؤ پٹھے پاؤ تو اس نے کھانا شروع کر دیا یہ آپ کو گھر کی بات سنا رہا ہوں میرے والد صاحب حیران ایک ہی چکر کہا جی اس کو بیماری کوئی نہیں تھی یہ اس نوکر نے کہیں اس کو کوئی چھوٹا مار دیا اس کو وٹ چڑھ گیا تھا کہ میں بدلا لینا ہے وہ سنگھ دیتا چڑھیا نہیں میں چار لیتر مارو سب ٹھیک ہے میرا کام بن گیا میری عزت رہے گی ان میں کھا لینا عزت کی طلب ناجائز نہیں عزت کے لیے غلط راستے ناجائز ہیں مال کی طلب ناجائز نہیں مال کے لیے حرام راستے ناجائز وجاہت کی طلب ناجائز نہیں وجاہت کے لیے غلط راستے ناجائز ہیبت کی طلب ناجائز نہیں اس کے لیے غلط راستے ناجائز ہیں آج کا سیاستدان کہتا میری عزت ہو آگے جھنڈا ہو پیچھے گاڑ ہو آگے بھی گارڈ ہو چاہے مجھے خاندانوں کو ذبح کرنا پڑے مجھے جھوٹ کا ساتھی بننا پڑے مجھے اپنا ضمیر بیچنا پڑے مجھے ایمان کا سودا کرنا پڑے میرے آگے کوئی جھنڈا ہونا چاہیے مالدار کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے سود پہ آئے جھوٹ پہ آئے سٹے پہ آئے جوئے پہ آئے کہتا مجھے عزت ملنی چاہیے یہ طلب صحیح ہے طریقہ غلط ہے طلب صحیح ہے طریقہ غلط ہے جب طریقہ غلط ہوا تو جو عزت آئی وہ بھی ذلت جو مال آیا وہ بھی فقر جو حیبت آئی وہ بھی ذلت جو غنا آیا وہ بھی ذلت چونکہ انقریب میرا اللہ کھڑا کرے گا اور پھر کہے گا آج میں تجھے بتاتا ہوں عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے تو حضرت علی کا فرمان سارے قرآن کا نچوڑ سارے آسمانی علوم کا نچوڑ من اراد عزن بلا عشیرہ غنن بلا مال حیبتن بلا سلطان وجاہتن بلا اخوان جو عزت چاہے خاندان نہیں جو مال چاہے پیسہ نہیں جو حیبت چاہے طاقت نہیں جو وجاہت چاہے سپورٹر ووٹر نہیں وہ کیا کرے ایک کام کر لے بس ایک صرف ایک کام فلیخرج من ذل معصیت اللہ عزت عط اللہ وہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ کر اللہ کے فرما برداری کی راہوں پر آ جائے تو اللہ عزت دے گا غنا دے گا حیبت دے گا وجاہت دے گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا لیکن میرے اللہ یہ چیزیں لا کر اس کے قدموں میں ڈال دے گا میرے عزیز ہو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو کسی بھی قوم کی آبادی بربادی کے لیے یہ آپ لوگ سبب ہو جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو اس کے نوجوان آوارہ ہو چکے ہوتے ہیں جب کوئی قوم ابھرتی ہے تو اس کے نوجوانوں میں احساس سے ذمہ داری بیدار ہوتا ہے اور اپنی جوانیوں کی قیمت لگاتے ہیں اللہ پاک سے اس کی قیمت وصول کرتے ہیں وہ اپنی جوانی کو بیچتے نہیں سستے نہیں بنتے کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بکتے ان کو کوئی خرید نہیں سکتا ان کی نظروں کو کوئی بے حیا نہیں بنا سکتا ان کے کانوں کو کوئی بے حیا نہیں بنا سکتا ان کے قدم غلط راہوں پہ نہیں چلتے ان کا ہاتھ ظلم کی طرف نہیں چلتا آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو اور ہم انتہائی خوفناک دور سے گزر رہے ہیں اور اس سطح تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے یہودیوں کو دوش نہ دو امریکہ کو دوش نہ دو یہ ساری دنیا کی ساری دنیا کی زوال پذیر قوموں کا کا یہ وطیرہ ہے زوال میں ڈوبنے والی قوموں کی یہ فطرت ہے کہ وہ اوروں کو الزام دیتے ہیں اوروں کو الزام دیتے ہیں ہم تو ٹھیک تھے امریکہ نے یہ کر دیا ہم تو ٹھیک تھے یہودیوں نے یہ کر دیا ہم تو ٹھیک تھے ہندوؤں نے یہ کر دیا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں بیماری اندر پیدا ہوتی ہے پھر جسم لاغر ہوتا ہے پھر پھر پھر وجود کمزور ہوتا ہے یہ باہر کا شکوہ نہیں ہے میری آپ کی اپنی اپنی غفلتوں کا نتیجہ ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہجنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کبھی ڈاکو سے دنیا خالی ہوئی ڈاکوں کا کام لوٹنا ہے تیرا کام تھا قافلے کا تو رہبر تھا تو بیدار ہو کے چلتا تو کیوں سویا تھا یہود و نصارہ روز اول سے آج تک ایک ہی کام ہے اسلام کی دشمنی لیکن وہ کب کامیاب ہوا جب میں کمزور ہوا وہ کب کامیاب ہوا جب اس نے ہمارے نوجوانوں سے قرآن لے لیا اور گٹار پکڑا دیا وہ کب کامیاب ہوا جب اس نے ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتار دیا اور انہیں ایسے کپڑے پہنا دیے کہ پہن کے بھی ننگی ہوں وہ کب کامیاب ہوا جب انہوں نے افسروں کو دیانت کو لے کر انہیں خیانت کا عادی بنا دیا وہ کب کامیاب ہوا جب انہوں نے قاضیوں کے قلم کی قیمت لگا دی عدالتوں کی قیمت لگا دی تاجروں کی قیمت لگا دی تو میرے بھائیوں وقت کی نزاکت کو محسوس کرو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو اپنی پڑھائی سے انصاف کرو دیکھو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ دشمن تمہیں علم دے یہ کبھی نہیں ہوگا دیکھو نا تم کیسے دیوانے ہو مجھ سے کہہ رہو جناب مولوی صاحب ایز پستول تو دے بھائی کیوں کہ تمہیں ہی فیر مارنا ہے یہ کیسی دیوانگی ہے کہ تم یورپ سے کہتے ہو ہمیں اپنی ٹیکنالوجی دو ہم نے تمہارے خلاف جہاد کرنا ہے وہ ایسے دیوانے نہیں ہیں وہ ایسے پاگل نہیں ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو ایک ہزار صدی ایک ہزار سال تک اس امت نے انسانیت کو علم دیا ہے راہیں دی ہیں جب یورپ کے انسان علم نام کی چیز کو نہیں جانتے تھے اس امت نے سارے عالم کو علم کے چراغوں سے روشن کیا ہے یہ کائناتی علم ہے یہ مغرب کا علم نہیں ہے یہ آفاقی علم ہے یہ یورپ کا علم نہیں ہے جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے دے گا اللہ سے تعلق بناؤ وہ بنے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے اور اپنے اپنی دنیا پر محنت کرو صرف ڈگری کے لیے مت پڑھو صرف نوکری کے لیے مت پڑھو کوئی تو ایسا ہو کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ مجھے ان امت کو کھینچ کے نکالنا ہے باہر مجھے کنارے لگانا ہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے رسک میرا اللہ دے گا ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا میرے عزیزو وقت کی نزاکت کو جانو ایک اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے ایک ہم غیروں کے دست نگر اور محتاج ہیں ہمیں عزت کہاں سے ملے گی دنیا اور آخرت کی عزت کا مسئلہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے دنیا اور آخرت کی بلندیوں کا مسئلہ ہے کوئی تو ہو جو یہ درد بھی محسوس کرے تاجر کہتے ہیں ہمیں کمانے سے فرصت نہیں ذمہ دار کہتے ہیں ہمیں ذمہ دارے سے فرصت نہیں تم لوگ کہتے ہو ہمیں پڑھائی سے فرصت نہیں تو یہ بکھرا ہوا یہ بچھڑا ہوا یہ بھٹکا ہوا انسانیت کا قافلہ ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں اللہ کے سے جوڑے گا ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں زنا سے نکالے شراب سے نکالے جوئے سے نکالے گانے بجانے سے نکالے ظلم و ستم سے نکالے ماں باپ کی نافرمانی سے نکالے جب کوئی ماں ہائے کرتی ہے اپنے بیٹے کے نافرمانی پر تو ساتوں آسمان ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے زلزلے سے جیسے زمین زلزلے سے تھر تھر آتی ہے جب کوئی ماں دکھی ہو کر ہائے کرتی ہے اور جب کوئی باپ اپنے اولاد کی بدتمیزی سے ہائے کرتا ہے تو میرے رب کی قسم ساتوں آسمان ایسے کانپتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے سو جاؤ سارا پاکستان پھرو ماؤں کے کلیجے چھڑے ہوئے ہیں اور باپ کے سینے داغدار ہیں اور اولادیں باپ کا گریبان پکڑ کر کہہ رہی ہیں تو میرے واسطے کی کیتا ہے تو میرے واسطے کی سوچے تو میرے واسطے کی بنایا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے میرے بھائیو میرے بھائیو ہم بڑے خوفناک وقت سے گزر رہے ہیں اور یہ گرمی کی شدت مجھے بولنے نہیں دے رہی میں تھوڑے وقت میں بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے میرا جی چاہتا ہر چیز ایک دفعہ تمہاری تمہارے کانوں سے گزر جائے کہ ہمیں کیا چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے کیا چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے یہ کرو کرو کرو نافرمانی سے ہٹو ہٹو ہٹو پیندے میں سوراخ ہیں باد بان پھٹ چکے ہیں نا خدا بدیانت ہیں ظلم و ستم تو یہ ہے کشتی بھی شکستہ ہے اور ملہ بھی بکے ہوئے ہیں ظلم تو یہ ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا کس سے جرم ہوا اس دیس کی داستان تو بڑی عجیب ہے اس کی بنیادوں میں گارا نہیں ہے سیمنٹ نہیں ہے پتھر نہیں ہے اس کی بنیادوں میں چھ لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں تم لوگ کیا جانو خیر ہم تو میں تو لوکل خاندان کا فرد ہوں ان سے پوچھو جو ملک چھوڑ کے ادھر آئے تھے میرے والد کے ایک دوست تھے جلندر سے ہجرت کر کے آئے تھے کبھی کبھی آتے تھے ابا جی سے ملنے تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا جی میاں صاحب میں میرا سب کچھ لٹ گیا میں اکیلی جان لے کے نکلا اور سولہ سترہ سال عمر تھی میں رات کو بھاگتا تھا اور دن میں کھیتوں میں چھپ جاتا تھا مجھے نہیں پتا تھا پاکستانی بارڈر کدھر ہے بس میں یہ تھا کہ میں سکھوں کے ہاتھوں قتل نہ ہوں اور جیسے مرضی مر جاؤں تو چلتے چلتے جالندر سے بھاگا اور میں دریائے ستلج پہ جا نکلا ادھر بہاول نگر کا علاقہ وہ تو بعد میں پتہ چلا اور ادھر ہندوستان کا اور سترو جو سو زندہ تھا بفرا ہوا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا تو پیچھے چل ہٹتا ہوں تو سکھ قتل کرتے ہیں آگے جاتا ہوں تو پانی ڈبوتا ہے تو میں نے کہا پانی میں مر جاؤں گا سکھوں کے ہاتھ نہیں مرنا چاہتا تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی بڑی ساری مل گئی میں نے کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے تو لکڑی کا آسرا لیا کہ شاید اس کے آسرے میں موجوں سے لڑتا لڑتا پار گزر جاؤں تو میں نے لکڑی کو اٹھایا اور پانی میں ڈالا اور اس کے ساتھ میں نے آہستہ آہستہ آگے چلنا شروع کیا جب میں تھوڑا سا پانی میں گیا تو میں نے کیا دیکھا سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ بی زڈ میں محفل موسیقی سو لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہوں یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا یہی کچھ کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی دین کا ایسے ہی مذاق اڑانا تھا تو اس ملک کے بنانے کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی قربانیوں کی ضرورت کیا تھی تمہیں تو موقع نہیں ہے کہ تم اپنی تاریخ پڑھ سکو رات کے ننگے ناچ آنکھیں ختم ہو کے رہ گئیں فوش گانے کانوں کے پردے پھٹ کے رہ گئے جس کی آنکھ بے حیا ہو اس کے کان کے پردے گندے ہوں اسے کیا خبر وہ فریب خوردشا شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی دشمن کے داؤ پہ گرفتار ہیں اور اپنی مرضی سے گرفتار ہیں علمی ذوق پیدا کرو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سنایا ہے دو رکو أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ابلجما أَمْضِيَ حقبا یہ جو موسیٰ علیہ السلام علم کے سفر کے لیے چلے ہیں یہ شریعت کا علم نہیں تھا شریعت کا علم تو خود ان کے پاس تھا تورات ان پہ اتری تھی خزر پہ نہیں اتری تھی خزر علیہ السلام کے بارے میں تو دو رائے ہیں ایک رائے ہے کہ نبی نہیں تھے ایک رائے ہے کہ نبی تھے اور اگر نبی تھے تو بڑے نبی نہیں تھے چھوٹے نبی تھے ان کے پاس کائناتی علم تھا کائناتی علم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں ساری زندگی گزاروں گا میں یہ علم ضرور حاصل کروں گا یہ قصہ تمہارے لیے ہے کہ صرف ڈگری کے لیے مت پڑھو انسانیت بھمر میں ہے امت بھمر میں ہے اور نہ خدا بکے ہوئے ہیں اور تمہاری حیثیت بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں ہے اور ایک ادھر سے مجھے دھڑکا لگا ہے کہ تمہیں سیاست کرنے کی اجازت مل گئی ہے میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب تم ایک دوسرے کے گرے پکڑو گے اور پڑھنے کی بجائے سیاسی لوگوں کے ہتھ کنڈے بن جاؤ گے اور سیاست دانوں کے تم استعمال ہو جاؤ گے اور تم ان کی حکومت چمکے گی تمہاری جانیں ضائع ہوں گی کبھی ہڑتالیں ہوں گی کبھی قتل ہوں گے کبھی لڑائیاں ہوں گی کبھی نفرتوں کے علاؤ دہکیں گے اور پہلے ہی تمہارے پاس ککھ نہیں ہے پڑھائی کے تمہیں ذوق نہیں بصیرت کا تمہیں ذوق نہیں صرف ایک ڈگری کے ذوق میں تم چلتے ہو اوپر سے یہ کام بھی چل پڑا ہے تو اگر ایک دوسرے کے سو گریباں ہوئے اور ایک دوسرے کے دامن تار تار کیے تو جو پہلے کو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہیں وہی ہم سے نہ اٹھا دی جائیں یہ سیاستدان بڑے بے رحم لوگ ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں سیاست کرنے یا نہیں بھیجا ہے کتنے جنازے پڑھے میں نے زرعی یونیورسٹی میں لڑکوں کے گروہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا نہ مرنے والے کو پتا کہ میں کیوں قتل ہوا نہ مارنے والے کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں تم سیاست کرنے نہیں آئے ہو سیاست کرنے کا یہ وقت نہیں ہے ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کر دیا میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا چونکہ تمہارے اندر استعداد نہیں اور ملک زوال پذیر ہے اور امت آخری ہسٹریوں پر ہے یہ تو صحت مند معاشرے کے لیے ہوتا ہے ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہے یہاں تو ووٹ پہ قتل کر دیتے ہیں ابھی نہ پیو میٹھا کھانا حرام کوئی نہیں ہے جس کو شوگر ہو جائے کہتے مت کھاؤ چکنائی کھانا حرام کوئی نہیں ہے جس کو دل کا مرض ہو جائے کہتے چکنائی مت کھاؤ ابلے ہوئے کھاؤ تھوڑا سا تیل ڈالو وہ کہتا تو حرام کو تو اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے نہیں نہیں ابھی تیرے لیے مفید نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کہتا ہے میٹھا حرام ہے میرے نبی کو میٹھا پسند تھا کہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں شوگر ہے تم نہیں کھا سکتے ہو ہم بیمار معاشرے کے لوگ ہیں ہماری سوچ کو پروان نہیں چڑھایا گیا جتنے حکمران آئے وہ بدبخت اپنی کرسی بچاتے بچاتے آپ بھی مر گئے اور نسل کو ڈبو کے چلے گئے مجھے کبھی کبھی اللہ سے بڑا رونا تھا کہ یا اللہ اس کے نیچے تو چھ لاکھ ہڈیاں دہک رہی ہیں پھر یہ کیوں ہو گیا اس کے نیچے تو لاکھوں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں پھر یہ کیا ہو گیا تو آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو پڑھائی کرو سیاست مت کرو پڑھائی کرو سیاست مت کرو ابو جعفر منصور کے خلاف بغاوت ہو گئی ابو جعفر منصور ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے مسلح پہ بیٹھا مسلح پہ بیٹھا نماز بھی وہیں کھانا بھی وہیں سونا بھی وہیں تو اس کے ایک خادم نے کہا حضور اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے اور آپ مسلح پہ بیٹھیں آپ کی بیگمات آپ کی کنیزیں آپ کی نعمتیں آپ موج کریں یہ کیا مسلح پہ بیٹھ کے ہو کہا کہا بھائی یہ موج میلہ امن کے وقت کی باتیں ہیں فرصت کے وقت کی باتیں ہیں ابھی تو دو باتوں میں ایک بات ہونے والی ہے یا میرا سر کٹ کے نفس زکیہ کے آگے جائے گا یا نفس زکیہ کا سر کٹ کے میرے آگے آئے گا جنہوں نے اس کے خلاف جھنڈا اٹھایا تھا کہ یا میرا سر کٹے گا یا اس کا سر کٹے گا چالیس دن چالیس دن تین بر اعظم کا بادشاہ مسلح پہ بیٹھا رہا ہے نہیں ہلا سوائے پیشاب کرنے سوائے وضو کرنے کھانا ادھر بیٹھک ادھر سونا ادھر چالیس دن کے بعد نفس زکیہ کا سر کٹ کے ابو مسلم خوراسانی نے لا کے سامنے رکھا تو پھر وہ مسلح سے اٹھا کہ اب میرے کھیلنے کے وقت کے دن آئے ہیں میرے عزیزو میرے عزیزو ہمارا سفینہ صرف پھٹا نہیں نکلا ہے بلکہ سارے پھٹے ٹوٹ ٹاٹ چکے ہیں اور اور اور چاروں طرف سے سوراخ ہیں بادبان بھی شکستہ ہیں موجے بھی طوفانی ہیں نہ خدا بھی ضمیر فروش ہیں بکڑ ہوئے لوگ ہیں تم آنکھیں کھولو تم آنکھیں کھولو تم آنکھیں کھولو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کا, سہرا باندھو سہرا اور غلام رسول بن کے دکھاؤ تمہارا لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا ہے ایک طرف ہو کے رہو نظریں بچا کے رہو نظریں جھکا کے رہو اور اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کو دکھاؤ کہ اگرچہ ماحول سارا نافرمانی کا ہے پر اللہ تو دیکھ میری آنکھ اوپر نہیں اٹھتی جن سے پڑھو ان کا ادب سیکھو بے ادب کبھی علم نہ پا سکے گا چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو جس سے بھی سیکھنا ہے اس کے نیچے جھکو یہ نہ دیکھو یہ خود کیا کرتا ہے یہ نہ دیکھو یہ انسان ہے یہ نہ دیکھو یہ بدتمیز ہے یہ نہ دیکھو یہ خود ٹھیک نہیں ہے اس نے تمہیں دو حرف پڑھائے ہیں اس کے سامنے سر جھکانا سیکھو اللہ تمہارے سینے کھولے گا جو یہ تو کائنات کا اگر آئنسٹائن کو اللہ دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے نیوٹن کو دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے لیکن ان ظالموں نے جان لگائی جان لگائی آئنسٹائن سولہ سولہ گھنٹے یوں سیدھا لیٹا رہتا تھا کروٹ بھی نہیں بدلتا تھا سولہ سولہ گھنٹے پھر ایک دم اٹھتا اور یہ ٹیبل یہ کرسی کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا جو کچھ اس پر کھلا اس کے نشے میں کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا ٹیبل کے اوپر جھک کر بارہ بارہ گھنٹے لکھتا چلا جاتا تھا جھکے ہوئے جھکے ہوئے بغیر کھائے پیے بیٹھے بارہ بارہ گھنٹے لکھتا چلا جاتا تھا یہ اسباب کی دنیا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے یہ کرامتوں کا جہان نہیں دو جہان کا سردار قاب قوسین کے مقام سے بھی اوپر پرواز کرنے والا مقام محمود پر جس کا تخت بچھایا جائے گا اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہوگا جس کی شفاعت کے بغیر پل سراس سے کوئی نہ گزر پائے گا جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھل سکے گا جس کی شفاعت کے بغیر جہنم سے کوئی نکل نہ سکے گا جو اتنے عالی مقام والا ہو جب اس نے مکے کو چھوڑا ہے اور مدینے کو چلا ہے تو اللہ نے براک نہیں اتارا فرشتوں کی فوج نہیں اتاری کہ آپ کو گھیرے میں لے کر باہر نکلیں آپ ایسے نکلے جیسے ایک کمزور اور خوف زدہ آدمی دشمن کے ڈر سے نکلتا ہے اور چھپتے چھپاتے راہیں بدل کے اپنی منزل کو چلتا ہے آپ نکلے ہیں جمعے کی رات ہے اور آدھی رات کے بعد نکلے ہیں اور غار سور یمن کی طرف ہے اور مکے کا راستہ دوسرے مدینے کا راستہ دوسری طرف ہے ابو بکر کے ساتھ چھپ کے چلے اور پنجوں کے بل چلے پاؤں نہیں رکھا تاکہ پاؤں کے نشان کو دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ آ جائے پنجوں کے بل چلتے چلتے چلتے چار میل کا پہاڑی سفر کیا ہے اوپر پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا تھوڑا سا چڑھنے کے بعد پاؤں جواب دے گئے زخمی ہو چکے تھے اور انگلیاں مسلسل انگلیوں پر چلنے کی وجہ سے ساری انگلیوں سے خون تھا چڑھنے کی ہمت نہ تھی تو ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ خود اٹھا کے آپ کو چوٹی تک پہنچایا ہے جیسے ایک جیسے ایک کمزور خوف زدہ آدمی اسباب کو اختیار کرتا ہے ویسے تمہارے نبی نے اسباب اختیار کیے پھر اندر جا کے جانے سے پہلے ابو بکر آپ ٹھہر جائیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم ساری دنیا کا جن و انس اور حیوانات آپ کو نقصان کیا پہنچاتے ایک بدو آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے مست اونٹ مست اونٹ یہ شیر سے زیادہ خوفناک چیز بن جاتا ہے کہ میں کیا کروں کہ مجھے لے چل او لے گلا دروازے پر آئے کہ دروازہ کھول یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے کہ مجھے کچھ نہیں کہتے دروازہ کھول دروازہ کھولا تو اندر اونٹ بل بلا رہا جھاک نکلا ہوا جب آپ سامنے آئے اور اس کی نظر پڑی ایک دوڑ لگائی اور آپ کے پاؤں میں آ کے سر رکھ دیا یوں تو آپ نے ایک رسی لی اور اس کو باندھ کے کہا چل دوسرا دوسری طرف تھا ادھر گئے جب اس کی نظر پڑی تو آیا دوڑتا ہوا اور آ کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا کہلے آج کے بعد یہ کبھی مست نہ ہوں گے لیکن ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے مجھے غار کو صاف کرنے دیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے یہ سبق آپ کے لیے تھا آپ کے لیے تھا یہ دنیا موجزات کا نہیں اسباب کا جہان ہے سارے غار کے سوراخ صاف کیے پھر بند کیے پھر پگڑی پھاڑ کے بند کیے اور پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو کرتا نکالا پھر کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا اس پہ اپنے پاؤں کو رکھا اس میں سانپ تھا اس سانپ نے دو دفعہ ڈسا ابو بکر کو یہ اس کا ڈسنا اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں تھا یہ اس کا احتجاج تھا کہ ایڑی ہٹا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں وہ زیارت کرنے کے لیے ڈس رہا تھا اور سانپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بتانے کا نے دو دفعہ ڈسا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ اللہ کے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا تھا تو جب آپ اندر آئے اور اندھیرے میں پتہ نہیں چلا تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر تیرے کپڑے کرتا پگڑی کہا جی یہ سوراخ سے مجھے ڈر تھا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے تو میں نے اس سے بند کر دیے ہیں تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا تو جبریل اترے اور کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں اور یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہے میرے نبی نے مکے کو چھوڑا اس طرح جیسے ایک کمزور آدمی چھوڑتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم دن کی روشنی میں بھرے مکے کو آپ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں کوئی ہے روکنے والا تو آ جاؤ تو اللہ کی قسم کوئی آنکھ نہ اٹھتی کوئی قدم نہ اٹھتا کوئی تلوار تو بڑی بات ہے کوئی ہاتھ نہ اٹھتا میرے رب کے پہرے ہوتے لیکن ہمیں سبق کون دیتا یہ اسباب کا جہان ہے معجزات کا جہان نہیں ہے ہم انتہائی زوال کا شکار ہو چکے ہیں یہ سیاست تمہارے کرنے کی چیز نہیں ہے تمہارے کرنے کے لیے پڑھائی ہے پڑھائی ہے پڑھائی ہے اور پڑھائی ہے ہاں یہ ملک عزت پہ ہوتا یہ سر اونچا کر کے کھڑا ہو سکتا یہ قرضوں سے پاک ہوتا یہاں مظلوم کو انصاف ملتا یہاں بادشاہ کرسیوں کے غلام نہ ہوتے یہاں کے نوجوانوں ہاتھوں میں گٹار نہ ہوتے یہاں کی بیٹیاں ننگے سر گھنگرو باندھ کے کپڑے اتار کے ناچنے والی نہ ہوتی بازار کا تاجر بدیانت نہ ہوتا زمیندار متکبر نہ ہوتا غریب ظالم نہ ہوتا اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر اس قابل تھا کہ تم انجن میں بناتے سیاست بھی کرتے سارا کچھ کرتے لیکن ہم تو سب کچھ لٹا چکے ہیں میرے بھائیو میرے بھائیو جلے ہوئے گھر میں تم کیا سودا ڈھونڈتے ہو راک کے سوا کچھ نہیں ہے ابھی تو ہم راک کے ڈھیر پر ہیں پہلے گھر بناؤ پھر لائٹیں لگاؤ پھر کمروں کی تقسیم کرنا کہ یہ میرا کمرہ یہ تمہارا کمرہ راک کے ڈھیر پہ کیا لڑتے ہو تو میں تمہیں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا پھر ہوں ملک پھرتا ہوں میرا اور کوئی کام نہیں ہے تو میرے اندر میں غم ہے ایک درد ہے کہ ادھر اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں ہمیں واپس بلانے کی اور ادھر آنکھیں بند ہیں میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے جب کوئی قوم باغی ہوگی میرے اللہ کا غیب نظام چلے گا جب کوئی قوم فرما بردار ہوگی میرے اللہ کا غیب نظام ان کے حق میں چلے گا تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ سے تعلق بناؤ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے پورے یونیورسٹی میں بے نمازی کوئی نہ ہو پوری یونیورسٹی میں کوئی نوجوان کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا ہو تمہارے کمروں سے گانے کی آواز نہ آئے تمہارے رونے کی آواز آئے سب کچھ لٹ گیا پھر بھی ہوش میں نہ آئے آج رونے والوں کی ضرورت ہے امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے امام زین ساری رات رویا کرتے تھے ایک دن ان کے نوکر نے کہا خادم نے حضرت اللہ نے آپ کو دنیا کی عزت بھی دی دین کی عزت بھی دی آپ ساری رات کیوں روتے ہیں ساری رات روتے گزارتے تو پھر رو پڑے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف وہ بھی مل گیا تھا انہوں نے اس کی جدائی پہ چالیس سال روتے روتے گزار دیے اور آنکھیں بھی چلی گئیں ارے میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے میرا آنسو کیسے بند نہ ہو یہ نہیں بند ہو سکتا موت سے پہلے چاروں طرف امت کے تڑپتے لاشیں ہیں کہیں کوئی چیخ سنائی دے گی تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی کسی بیٹی کی عزت لوٹے گی تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی کسی گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے تو دیکھنا اسی امت کے گھر کا ہوگا کہیں تڑپتے لاشیں نظر آئیں گے تو دیکھنا اسی امت کے ہوں گے اور میں غیروں کو دوش نہیں دیتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں امریکہ نے یہ کر دیا یورپ نے یہ کر دیا نہیں میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے تم نے کیا ہے میری تمہاری نا فرمانی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے ایک مظلوم کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے اللہ سے تعلق بنا اس کے رسول کی غلامی سے اور اپنی پڑھائی سے انصاف کرو ایسا بنو کہ لوگوں کو راہوں پر ڈالنے والے بن سکو بے نیاز ہو جاؤ ڈگری سے اور روٹی سے میرے رب کا وعدہ ہے جسے دھرتی پہ پیدا کیا ہے رسک دوں گا رسک دوں گا ایسے مت پڑھو کہ صرف ڈگری چاہیے ایسے مت پڑھو کہ تم سیاسی اکھاڑا بنا دو ساری یونیورسٹی کو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی طرف نظر کرو اور پوری قوم کے ڈوبتے سفینے پر رحم کھاؤ اور جن سے پڑھو ان کا ادب کرو ان سے سیکھنا ہے تو ان کے سامنے سر جھکاؤ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں جس بازار میں مرضی جا کے بیچ دے مجھے امام ابو حنیفہ جیسا امام اعظم کروڑوں انسان جن کے علم سے آج بھی نفع اٹھا رہے ہیں درس حدیث ہو رہا ہے ایک بچہ دروازے پر آتا ہے مسجد کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ بچہ گزر جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ بچہ کھیلتے کھیلتے سامنے آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ بچہ ادھر ادھر پھر بیٹھ جاتے ہیں دو تین دفعہ ہوا تو کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہا اس بچے کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں کہا وہ بچہ تو ایرانی کا ہے آتش پرست مجوسی کا بچہ ہے تو اس کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کہا ایک دفعہ میں راستہ بھول گیا تھا اس کے باپ نے مجھے راستہ بتایا تھا اس کے بعد سے میں اس گھر کا خادم ہوں وقت کا امام اور آج بھی سب سے بڑا امام پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ جس شخص کے پیروکار ہوں اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے علم کی روشنیاں جگمگا رہی ہوں وہ ایرانی مجوسی صرف راستہ پوچھنے پر ایسا سر جھکاتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو ہم بڑے نازک وقت سے گزر رہے ہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں غفلت سے باہر آؤ غفلت سے باہر آؤ اس اپنے اداروں کو علمی فضا سے علمی فضا سے روشن کرو اپنے اداروں کو علمی فضا دو تقوی کی فضا دو ایمانی فضا دو یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا یہ کرو گے تو تم اس انسانیت کے امت کے قوم کے ڈوبتے سفینے کو کنارے تک پہنچا سکتے ہو یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے ہم کیوں سیاست میں نہیں آتے اگر تبلیغ والے سیاست میں آ جائیں سارے پاکستان کی سیاست ختم ہو کر رہ جائے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے افراد چاہیے افراد افراد کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ افرادی طاقت تبلیغ کے پاس ہے لیکن لیکن لیکن ہمارے پاس وہ مجمع نہیں ہے جو سیاست میں آ کر سینہ صاف رکھ سکے وہ وہی کچھ کریں گے جو جو جو سارے آج کے سیاسی گروپ کر رہے ہیں وہ وہی کچھ کریں گے جو آج کے سیاست دان کر رہے ہیں فریق نہیں بنے کہ ہم تو چاہتے ہیں پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں مسلم لیگ والے بھی جنت میں جائیں اور پتہ نہیں اور مشہور جماعتیں یہی ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں سارے جنت میں جانے والے بنے کوئی دو زخ میں نہ جائے سارے بخشے جائیں سارے جنت میں چلے جائیں جتنے کلمہ کو مسلمان ہیں سب جنت میں چلے جائیں ہمارا ہمارے ذمہ ان کی منت خوشامت کر کے ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر لانا ہے یہ بڑا عظیم کام ہے تبلیغ کا اس میں وقت دو تمہیں دنیا میں بھی روشن کرے گا تمہیں آخرت میں بھی روشن کرے گا تمہاری چند صبح ہیں چند شامیں ہیں منفی کاموں کے لیے وقت کوئی نہیں ہے مثبت کام اتنے زیادہ ہیں کہ ختم نہیں ہو پا رہے تو منفی کاموں کے لیے وقت کہاں سے لائیں چند دن صبر کرو تمہارا اللہ خود تمہارا استقبال کرے گا اور جن تمناؤں کا تم دنیا میں تصور کرتے تھے وہ تمہارے لیے خود جنت میں پیش کرے گا تمہیں نبیوں کا پڑوس دے گا اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا جنت کی پاک لڑکیوں سے تمہاری شادی کرے گا موت کو ہٹا کر دکھ درد بیماریوں کو مٹا کر تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا اور تمہیں اللہ کے محبوب کے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانے کھلائے گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے ج... اللہ تعالیٰ جنت میں تین درجے ہیں ایک درجہ جنتی خود پئیں گے یشربون ایک درجہ ان کو نوکر پلائیں گے یسقون ایک درجہ جہاں اللہ خود پلائے گا وہ سقا ہم رب ہم شرابن تہورا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو تو میرے عزیزو کافی عرصے بعد آنا ہوا ہے میری درخواست ہے میری ساری باتیں تمہیں یاد رہ جائیں سوچ لینا کبھی فرصت ہو تو غور کر لینا نہ ہو نہ یاد رہیں چلو مجھے معاف کر دینا پتہ نہیں کوئی بات میرے منہ سے ایسے نکلی ہو جو تمہیں اچھی نہ لگی ہو تمہیں ٹھیس پہنچی ہو یا کسی میرے عزیز کی وہ دل شکنی ہوئی ہو لیکن یقین مانو میں بڑے دکھ درد سے تمہیں بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سفینے کو ڈوبتا دیکھوں پھر میری آہ نہ نکلے ہیں نالے بلبل کے سنوں محو غم دوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں نہ تم دین کے رہو نہ دنیا کے رہو تو درد نہیں ہوگا دکھ نہیں ہوگا ہماری کھیتی تم لوگ ہو ہمارا سرمایہ تم ہو جو تبلیغ کا کام واحد کام ہے اس وقت جو انسان کو بطور انسان بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ یہ کرتے شلوار میں یہ کوٹ پتلون میں چلنے والا اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کے نبی کا غلام بن جائے اور اللہ سے تعلق بنانے والا بن جائے اور اپنی دنیا کو بصیرت سے چلانے والا بن جائے یہ تم سیکھو گے تو اللہ تمہیں نصیب کرے گا میری سوا گھنٹے کی بات سے کہاں بات قابو میں آئے گی سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا ہاں اتنا ضرور کر لو کہ آج تک جو غلطیاں ان پہ معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ سارے معاف کرے سیاست کرنی ہے تو دشمنی نہ کرنا میں کہہ رہا ہوں مت کرو مت کرو مت کرو صرف پڑھو صرف پڑھو صرف پڑھو صرف پڑھو اتنا پڑھو کہ یورپ کا نوجوان تم سے پڑھنے آئے اتنا پڑھو کہ امریکہ کی نسلیں تم سے پڑھنے آئے یہ کیا ستم ہے کہ امریکہ سے وہاں بھی جیلی ڈگریاں ملتی ہیں امریکہ میں بھی جیلیو ڈگری ملتی ہے یورپ میں بھی جیلی ڈگریاں ملتی ہیں ہر جگہ مل رہی ہیں وہاں سے آنے والا بڑا ڈاکٹر بن جائے اور یہاں پڑھنے والے کو دیکھے ہی کوئی نہ وڈا ڈاکٹر کیڑا جڑا امریکہ جو پڑھتے اب چاہو اس بیچارے کو لگانا ہی نہ آتا ہو تو اس احساس سے کمتری سے نکلو اپنی تعلیم ایسی کرو کہ ساری دنیا کھچ کے تمہارے پاس آئے اپنا تخوہ ایسا بناؤ کہ فرشتے سے بھی تم پر رشک کریں اور ایسے غلام رسول بن کے دکھاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہیں اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پلائے تو ایک میری گزارش مانو کہ پچھلی پر توبہ کرو آج توبہ کرو اور آئندہ کے لیے وہ کرو جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے ٹھیک ہے نا توبہ کرنے میں کوئی حرچ تو نہیں نا بھائی اللہ پچھلے معاف کر دے گا آئندہ صحیح چلنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند بڑی ہے ادھر تم نے توبہ کی در اللہ نے سارے معاف کر دیے تو میری ساری باتوں کا خلاصہ ہے اللہ سے تعلق بناؤ اس کے حبیب کی غلامی سے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو ان کی خدمت سے اپنی دنیا میں بصیرت کے ساتھ محنت کرو ڈگری پیسے کے غلامی سے بے پرواہ ہو کر اس نیت سے پڑھو کہ ہم نے امت کو اس ذلت سے نکالنا ہے کرو گے تو اللہ کر دے گا چاہو گے تو اللہ دے دے گا نیت کر دو نا سارے بھائی سر یونیورسٹی میں بے نمازی کوئی نہ ہو سر یونیورسٹی میں قرآن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ ہو کسی لڑکے کی نظر آوارہ نہ ہو نظروں پہ ایسی حیا ہو کہ فرشتوں کو بھی حیا ہے نظر اٹھانے کی ایک لذت ہے جو دل کو سہ کرتی ہے اور نظر جھکانے کی ایک لذت ہے جو سارے وجود کو روشن کر دیتی نظر جھکانے کی لذت جس دن تمہیں آ گئی نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی تو بھائی اللہ کے دربار میں جھکنا ہے اس کو منانا ہے اور تم نیت کرو کہ ہم نے ساری ساری قوم کو اس گرداب سے نکال کر عزت کی چوٹیوں تک پہنچانا ہے تم نیت کرو گے اللہ کر دے گا تم ہی کافی ہو تم ہی کافی ہو نیت تو کرو ٹھیک ہے نا اب اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جانا ہے اب بولو کون تیار چھٹیوں میں